مصطفیٰ مجتبہ حق کے پیارے نبی مصطفیٰ مجتبہ حق کے پیارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی مصطفیٰ مجتبہ حق کے پیارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی اپنی امت کی کثرت پہ نازاں ہے وہ اپنی امت کی کثرت پہ نازا ہے وہ اپنی امت کی کثرت پہ ہے وہ ہم سے الفت ہے رکھتے ہمارے نبی ہم سے الفت ہے رکھتے ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ایسے مشفق پہ ہم کیوں نہ قربان ہو ایسے مشفق پہ ہم کیوں نہ قربان ہو ایسے مشفق پہ ہم کیوں نہ قربان ہو اپنی جان سے بھی ہم کو ہے پیارے نبی اپنی جان سے بھی ہم کو ہے پیارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی سوئے معراج جب وہ روانہ ہوئے سوئے معراج جب وہ روانہ ہوئے سوئے میں معراج جب وہ روانہ ہوئے ہو گئے مقتدی آ کے سارے نبی ہو گئے مقتدی آ کے سارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی آپ دنیا میں تشریف نہ تھے سارا عالم جی حالت سے معمور تھا ہر طرف حشر ظلم و ستم تھا بہ ظلم سہنے پہ مجبور تھا کفر و احاد کا راج تھا چار سو کوئی توحید کا قائل نہ تھا بت پرستی کی پھیلی ہوئی تھی بابا معصیت اہل عالم کا دستور تھا آپ آئے تو ظلمات روشن ہوئی بربریت کی تاریکیاں مٹ گئی آفتاب ہدایت ہوا خاک دانے جہاں بکائے نور تھا عدل و مساوات جاری ہوا سب برابر ہوئے بندگانے خدا بین باؤں کی قسمت چمکنے لگی فرق اوتان و انصاب کا فور تھا پرچم عدل و انصاف لہرا گیا غرق ظلم و ستم کا سفینہ ہوا کفر و تغیان کی آدیاں تھم گئی کفر و مغلوب اسلام منصور تھا نفرت و تفرقہ کی جڑیں کٹ گئی وحشت و خوف کی بدلیاں چھٹ گئی بندگان خدا سب گلے مل گئے سہنے آفاق میں نور ہی نور تھا زانی مورا زن پار سا بن گئے مفسدوں دو مفت تری با خدا بن گئے ختم کر دی گئی رسم دختر صنف نازک کی عظمت مسلم ہوئی سب شکنجے غلامی کے توڑے گئے ہر نفس شاہ طیبہ کا مشکور تھا جہل و عصیاں کا دم ٹوٹ کر رہ گیا جب شریعت کا دستور نافذ ہوا درد جاتا رہا مندمل ہو گیا جس میں انسانیت میں جو ناسور تھا قبل از باستے سرور دو جگہ روح فرسا تھا ملک عرب کا ساما چند ہی سال کے بعد یہ خاک دا رش کے پھر دوست تھا غیرت تور تھا چند ہی سال کے بعد یہ خاک داں رش کے پھر دوست تھا غیرت تور تھا تا قیامت رہے گی یہی تازگی تا قیامت رہے گی یہی تازگی تا قیامت رہے گی یہی تازگی باغ عالم میں ہے آب شار نبی باغ عالم میں ہے آب شار نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی دو جہاں کی ملے کامیابی اسے دو جہاں کی ملے کامیابی اسے دو جہاں کی ملے کامیابی اسے جس کا دل ہو رہے عشق زار نبی جس کا دل ہو رہے عشق زار نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی بس ابو بکرو فاروق عثمان علی بس ابو بکرو فارو کو علی بس ابو بکر و فارو کوس معنی ہے خلافائے فائے چار یار نبی ہے خلافائے حق چار یار نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی میں درود ان پہ پڑھتا ہوں شام و سحر میں درود ان پہ پڑھتا ہوں شام و سہر میں درود ان پہ پڑھتا ہوں شام و سہر کر دے مولا مجھے تو نثارے نبی کر دے مولا مجھے تو نثارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی اے بلی شہر طیبہ میں تم خوش رہو اے بلی شہر تیبہ میں تم خوش رہو اے بلی شہر تیبہ میں تم خوش رہو ہو مبارک تمہیں بھی دیا رے نبی مبارک تمہیں بھی دیا رے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی مصطفیٰ مجتبہ حق کے پیارے نبی مصطفیٰ مجتبہ حق کے پیارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی